اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے منتخب کیا اور پوری انسانیت کی کامیابی کامرانی نجات اس دین کو ماننے میں ہے اس دین پر عمل کرنے میں ہے اور اس دین کی طرف لوٹنے میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نماز میں سورہ زاریات کی آیتیں پڑھی گئیں ان میں ایک آیت ہے اللہ اے لوگ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ اے لوگ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ انی لکم ہو نذیر مبین میں اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الى من جنتحت سماوات السماوات والارض اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو سبقت کرو کو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے وہ سارے مقصرت اپنے رب کی مقصرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو جنت آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کتنی بڑی ہے اسی طرح سے میرے بھائی عزیز اور دوستو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا تہن کنتم مؤمنین تم غم نہ کرو کمزور نہ پڑو تم غم نہ کرو تم ہی سربلند رہو گے شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو اگر مومن رہو گے تو کامیابی تمہارا قدم چومے گی کامرانی تمہارا قدم تمہارا قدم بوس ہوگی تمہیں مقام اور عزت ملے گی اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے تمہاری موت ہرگز نہ آئے تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں ہماری ساری کامیابی ہماری ساری کامرانی اور ہماری ساری فتح اور نصرت اللہ کے اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے اللہ کے اس دین پر عمل کرنے میں ہے اللہ کے اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو پھیلانے میں ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آپ ذرا سا تصور کیجئے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں اس دین کو بشریت تک انسانیت تک پھیلانے میں اور نشر و احساس کرنے میں کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر اور پوری انسانیت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بشریت کو یہ دین دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفی ضلال مبین اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا اور مومنوں پر احسان کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا انسانیت پر یہ احسان ہے شرط یہ ہے مومنوں کی خصوصیت اس لیے ہوئی کہ مومن اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اس ہدایت کی قدر کرتے ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں آپ ذرا سا سوچے کہ یہ نعمت کتنی عظیم ہے جس نے اس نعمت کو پا لیا وہ دنیا اور آخرت میں نجات تھا ہاں؟ اور جو اس نعمت سے محروم رہا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں دنیا کی ساری دولتیں اس کے پاس ہیں اس کے پاس حکومت ہے سلطنت ہے بادشاہت ہے حشم ہے اور بنگلے ہیں ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں لیکن اس نعمت سے اگر وہ محروم رہا تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں بہت بڑی محرومی ہے خسرت دنیا بل آخرا اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اس کی آخرت تو برباد ہوگی ہی میرے بھائی اور دوستو اس کی دین کی خوبی ہے اس دین کی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ابتغاء ابت اللہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دکھانے کے لیے نہیں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں کسی تما اور لالچ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہا بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جہنم سے بچ جائے گا کس سے آگ سے اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے دنیا کی آگ سے کتنے درجہ سخت اور تیز ہے سکسٹی نائن درجہ انہتر درجہ تیز ہے وہ شخص اس جہنم سے بچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا خبر ملی کہ وہ بیمار ہے خبر ملی کہ وہ بیمار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور دیکھا کہ بس معاملہ بالکل اخیر اخیر کا ہے یہ لڑکا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ اے لڑکے لا الہ الا اللہ پڑھ لے کل میں شہادت پڑھ لے اللہ پر ایمان لیا لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ اجازت چاہتا تھا اپنے باپ سے باپ نے کہا اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈالی اس نے کہا اف اب القاسم ابو القاسم کی بات مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کا چہرے انور بالکل خوشی کے مارے چمکنے لگا آپ بالکل خوشی خوشی خوشی اور فرحا اور کیا کہتے ہیں شادہ واپس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا لیا یہ ہے اس اسلام کی عظمت یہ ہے اس اسلام کی خوبی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی عظمت کو سمجھیں دین کے کی عظمت کو سمجھیں اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں یہ ہماری آواز باہر بھی پہنچ رہی ہے آؤ آؤ نماز کی طرف کامیابی کی طرف میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی طرف سے ندا دینے والے منادی کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے آپ اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے اسلام کی عظمت کو پہچانا اور نعمت اسلام کی قدر کی نماز میں آپ نے ہاتھ باندھ لیا اللہ سے کہا سراپ المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ اے اللہ ہمیں سرات مستقیم دکھا اور اس پر قائم رکھ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اور جن لوگوں نے اس ندا پر اس آواز پر کان نہیں دھرا جنہوں نے اس آواز کو سنی اور سنی کر دیا میرے بھائیو اور ساتھیوں کتنا ان کا خسارہ ہوا کتنا نقصان ہوا اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے صرف دنیاوی اعتبار سے میں مثال دینا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص کوئی شخص ایسا ہو کہ اللہ نہ کرے کہ اس کے گھر میں آگ لگ جائے اس کی کمپنی میں آگ لگ جائے اس کے گھر میں آگ لگ جائے اس کی اولاد اور اس کے بال بچے اور مال و دولت سب جل کر کے راکھ ہو جائے تباہ و برباد ہو جائے یا کوئی زلزلہ آئے اور مال و دولت اور پراپرٹی دکان اور بال بچے اس کے ختم ہو جائے آدمی کیا سوچے گا کہ کتنی بڑی مصیبت اس کے اوپر آئی ہے اتنی بڑی مصیبت جس مصیبت کو شاید زندگی بھر نہ اڑا سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی عصر کی نماز اس نے ادا نہیں گویا کہ اس کے مال اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سب برباد ہو گئے میرے بھائی اور ساتھیوں اس عظمت کو سمجھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کیا احسان کیا اس بات فیم رسول من انفسم من اس بات فیم رسول من کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا رسول بھی رسول کیا کرتے ہیں یتلو علیہم آیات ہی اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وایوز اور ان کو ان کے تمام ظاہری اور باطنی گندگیوں گندگیوں سے ان کو پاک و صاف کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور آن کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی سنتوں کی اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے جو کچھ بھی وہی آتی ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پوری انسانیت کو ایک بات یاد دلا رہا ہے کیا یتلو علیہم آیاتی ہی ویو زکیہم ویو علمہم الكتاب والحکمہ وین کانو من قبل لفی ضلال مبین سب کے سب مومنین غیر مومنین مسلمین غیر مسلمین پوری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جو شخص کتاب و سنت کی طرف نہ آئے اللہ کی آیات کی تلاوت نہ کرے اس اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو نہ مانے وہ کیا ہے کھلی ہوئی گمراہی ہے لہذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں آج اللہ کی پکار پر ہمیں دھیان دینا ہے اللہ کی آواز پر ہمیں لبیک کہنا ہے ففر اللہ یہ میری آواز خاص ان لوگوں کے لیے ہے اور آج کا یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مسجد میں قدم نہیں رکھا جو لوگ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے کہیں باتیں کر رہے ہیں یا کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں یا کوئی گندی چیز سن رہے ہیں میری یہ آواز ان کے لیے ہے کہ ففر اللہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ انی لکم مبین اللہ کی طرف سے میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں آگے آیات میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے ولا سجالو ناسم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے نہ ٹیکو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانو ولا تجعلوا مع انی لکم منه نذیر مبین میں اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں اور آگے اللہ تعالی نے پوری انسانیت کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے آگے خلقت الجن والانس الا لیا بدون کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سب میری عبادت کرے تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے شیطان کی عبادت نہیں ہے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پورا دین عطا فرمایا ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے دعا کیا تھا اپنے بلکہ اپنے اپنی اولاد کو پکارا تھا یا بنی ان اللہ الدین فلا الا وانتم مسلمون اے میری اولاد اے میرے بیٹو سنو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے یہودی نہیں بنایا نصرانی نہیں بنایا کافر اور مشرق اور وہ نہیں تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا فلا اللہ مسلمون تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو ہم کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کے مریں گے یا نہیں مریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دے وہ لوگ جو اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں آ رہے ہیں وہ لوگ جو صرف جمعہ جمعہ مسجد کا منہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو جمعہ جمعہ صرف اپنا نام آ کر کے درج کرواتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں مریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بیننا و بینہم فقط کفر ہمارے اور غیروں کے درمیان یہ نماز پڑھتے کرنے والی چیز ہے جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا تو یہ جمعہ جمعہ لوگ جو لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آتے ہیں یا رمضان رمضان آ جاتے ہیں عید اور بقر عید میں آ جاتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کتنی دور ہے اللہ کی نعمت سے کتنی دور ہے اللہ کی ہدایت سے کتنی دور ہے ہاں؟ اور اسی طرح سے اسلام اور ایمان سے کتنے دور ہیں ضلالت میں ہیں گمراہی میں ہیں تباہی میں ہیں بربادی میں ہیں دنیا کو کامیاب یوں بھی نہیں بنا سکتے اس دنیا کو کتنی کامیاب کوئی بنا لے گا کوئی بتائے دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو تو کتنی کامیاب بنا لے گا دو لکما کھانا ہاں؟ ڈھائی بائی پانچ فٹ میں سونا ایک بٹ چند گھوٹ پانی اور کیا لے جائے گا ساتھ میں ایک کپڑا جو بہن بدن پر پہن لیا بس اس کے علاوہ اس دنیا سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان ہم کو کوئی بتائیے دنیا کے کا سب سے بڑا بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہو جس کے پاس سب سے بڑی سلطنت اور حکومت ہو اس سے زیادہ کچھ وہ فائدہ حاصل کر سکے گا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اللہ اللہ کے کے رسول صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت رکعت الفجر خیر من وما فیہا فجر کی دو سنت دنیا دنیا اور اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے لان اقول سبحان اللہ اللہ اللہ والحمد ولا الہ الا واللہ اکبر خیر مما طلعت علیہ الشمس اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر کہوں یہ میرے لیے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی سے تھامیں دین کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں یادینا من خلو السلم سلم اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ آدھے آدھے نہ رہو دو رنگی نہ رہے دو رنگی نہ رہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا پھر تنگ ہو جا دو رنگی اسلام میں نہیں ہے کہ کبھی پڑھنے لگے کبھی چھوڑنے لگے کبھی پکڑنے لگے کبھی چھوڑنے لگے کبھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صحیح سچے پکے مسلمان بن گئے کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کر دی تو پھر اس کے بعد اللہ سے بغاوت اختیار کر دی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اگر کسی کے پاس دنیا کا قیمتی ترین ہیرا ہو کیا سب سے قیمتی ہیرا ہو تو اس کی حفاظت کتنی کرے گا ہاں؟ ہم اپنے پیسوں کی حفاظت کہاں کرتے ہیں گھر میں نہیں رکھتے ہیں چور ڈاکو آ جائیں گے چھین لے جائیں گے بینک میں رکھتے ہیں اپنے گولڈس کو جیولریز کو ہاں، زیورات کو کہاں رکھتے ہیں بینک میں حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں حفاظت کرتے رہتے ہیں طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں ہم کتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے اپنے ایمان کی ہاں، ہم اپنے ایمان کی بالکل حفاظت نہیں کرتے ہیں ایمان کیا ہے دین پر عمل کرنا فرائض کی پابندی کرنا واجبات پر عمل کرنا ارکان اسلام پر ارکان ایمان پر عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کا جو پورا دستور اور پورا طرز عمل ہم کو عطا فرمایا ہے یہی دین ہے دین زندگی کے ہر شعبے میں ہے آپ جہاں چاہے زندگی کے جس شعبے میں چاہے آپ دین ڈھونڈ لیں پیدائش سے لے کر کے کوئی دین ایسا ہے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے بچے کی تربیت کیسے کرنی چاہیے کتنی عمر میں اس کو نماز سکھانی چاہیے بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے تجارت معاملات بزنس اور اسی طرح سے زراعت زندگی کے ہر شعبے میں دین کی تعلیمات موجود ہے اسی طرح سے ہماری ہماری شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے سونا جاگنا کیسا ہونا چاہیے گفتگو اور بات چیت کیسی ہونی چاہیے تحریر و تقریر کیسی ہونی چاہیے ہمیں تمام چیزوں میں اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے ہم نہیں حفاظت کریں گے تو پھر کون حفاظت ہاں صحابہ اکرام نے اس چیز کو سمجھا بڑی ایمانتداری اور حفاظت کے ساتھ اپنے بعد والوں تک پہنچایا آج ہمارا یہ دین صحیح شکل و صورت میں موجود ہے کہ نہیں یقیناً موجود ہے کیسے موجود ہے کتابی شکل میں موجود ہے عملی شکل میں موجود ہے ہاں صرف دین اور اسلام صرف کتاب کا نام نہیں ہے عمل کا نام ہے ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں کوئی دیکھے تو کہے کہ ہم مسلمان ہیں اس طرح سے ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا چاہیے اللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اللہ کا غضب ہم سے اڑ جائے گا آج جو اللہ کی نظریں ہم سے اٹھی ہوئی ہے روٹھی ہوئی ہے اور دنیا کی دوسری قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے یہ کس وجہ سے ہے ہاں ایک حدیث ہے میں سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ادا بایا تم بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم یعنی سود جیسی بے خرید و فروخت کرنے لگو ربی تم بزر دوسری غلطی کیا ہوگی کہ تم کھیتیوں میں کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے ہاں؟ تم ادنا بل اور مال مویشیوں کے کہ کی دم کو پیچھے پکڑے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگو گے وہ مل جہاد اور جہاد کو ترک کر دو گے جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب شامل ہیں سب شامل ہے اس میں زبانی جہاد قلمی جہاد عملی جہاد میدان جنگ میں جہاد و وہ الجہاد جہاد ترکی کر دو گے صلی اللہ علیکم ذلہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت مسلط کر دے گا یعنی تمہارا مال حرام ہو جائے گا تمہارے ہاں اندر جو غذا جائے گی وہ حرام جائے گی اور تم دین کو چھوڑ کر کے اپنی کھیتی باڑی مال مویشیوں میں اور تجارت و زراعت میں مست ہو جاؤ گے آج یہی حال ہے کہ نہیں کمپنی کو کامیاب بنا رہے بزنس کو چمکا رہے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں تجارت کو فوج دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں دن جھوٹ رہا ہے ہاں؟ صبح سویرے اٹھ کر کے فجر سے پہلے کمپنی میں کام کرنے کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں سوریال کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے میرے بھائیو عزیز اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے گا تو اس امت پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی یا جو لوگ اس ان گناہوں کے مرتکب ہوں گے ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی لا عنكم سرج اس آخری جملے کو یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذلت و رسوائی تمہارے اوپر تمہارے اوپر سے اس وقت ختم کی جائے گی جب تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ دین کی طرف لوٹ آؤ اے مسلمانوں اپنے دین کی قدر کرو اپنے دین پر عمل کرو اپنے دین کی حفاظت کرو اپنے دین کو سیکھو اپنے دین کو پھیلاؤ اپنے دین کا عملی نمونہ بن جاؤ ساری دنیا جو ہے تمہاری قدر کرے گی ہاں ساری دنیا تمہاری قدر کرے گی آج غیر مسلم اس لیے قدر نہیں کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بے عمل مسلمان ہے یہ بگڑا ہوا مسلمان ہے یہ گمراہ مسلمان ہے کسی صحیح اسلام پر عمل کرنے والے کو لوگ آج بھی عزت کی نگاہ سے گی اس لیے میرے بھائی اور اور ساتھیوں ہم اپنے دین کی قدر کریں گے دین کی قدر نہیں کریں گے ہاں، تو پھر ہمارے اوپر ذلت مسلط ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اس دین کی عظمت بیٹھا دے اے اللہ ہمیں اس عظمت کی قدر کرنے کی توفیق قطع فرما اس نعمت کی عزت کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ دین کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ جو ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں جو ہمارے بھائی دین پر قائم نہیں ہیں ان سب کو دین کی طرف لوٹنے کی توفیق قطع فرما اے اللہ ہم سب کی ہدایت فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو آمین یا رب العالمین وصلی اللہ نبینا محمد وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ